السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََد الیکل واشدُل محمد صلوات اللّہ وسلم علیہ وعلى علیہ وعلى صحاب ومن منی تدا بحدی بسنته سنت علیہ المدین وبعد معزز بھائیو اور معزز سامعین آج کل ہمارے جبیل جوہ سینٹر کے جو پروگرام ہو رہے ہیں ہمارے نونحال چھوٹے چھوٹے بچے ان پروگراموں کا اعلان کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ماشاء اللہ ان کے اعلان کو سن کر کے ایسا لگتا ہے بھی ہوئے اور پہلے ہی سے تیار شدہ ماشاء اللہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اسٹیج پر آنا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے درس دینا یا اعلان کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے اس کے لیے بہت جذبہ چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے اور بڑی شجاعت اور بہادری چاہیے ماشاء اللہ اس کے لیے تو الحمد للہ یہ ہمارے جو آج کے بچے ہیں کل یہ دین کے بڑے دائی بنیں گے اور عالم بنیں گے ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کہ اللہ ان کی حفاظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے ان کے والدین کی بھی حفاظ فرمائے اور اللہ البرامین انہیں ان کی تربیت پر تعلیم پر دنیا اور آخرت کے اندر تمام بھلائیوں سے مالا مال کرے عامر رب العالمین عقید واسطیہ کا درس آپ لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے اور اسما اور صفات کے باب میں جو کچھ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں ان اصطلاحات کی شرح میں نے گشتہ درس سے شروع کیا تھا جسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے ان میں سے دو اصطلاح کی ہم نے شرح کی تھی ایک تحریف اور ایک جی کیا تھا دوسرا ہاں؟, ہاں جی کیا تھا تعطیل تحریف اور تعطیل تعریف کا میں نے معنی بتایا تھا کہ تعریف ایک تو الفاظ کے اندر تعریف ہوتی ہے تعریف کے معنی بدل دینا لفظ کو بدل دینا اور ایک معنی کو بدل دینا یعنی اس آیت کا یا اس حدیث کا جو معنی ہے صحیح جو صحابہ نے سمجھا ہمارے نبی نے صحابہ کو بتایا صلب صاحی نے جو معنی بتایا اس معنی کو چھوڑ کر کے دوسرا معنی بیان کرنا یہ معنی کے اندر تحریف اور معنی کے اندر تبدیلی دوسرا لفظ کیا تھا تعطیل تعطیل معنی انکار کر دینا تعطیل معنی انکار کر دینا اور انہوں نے بتایا تھا کہ تعطیل چار طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفاتوں کا انکار کر دینا نہ ماننا اللہ کے نام نہیں صفات نہیں نمبر دو اللہ کے ناموں کو تو ماننا صفات کا انکار کر دینا نام مانتے ہیں صفات نہیں مانتے کون لوگ ہیں انہیں معتضلہ کہا جاتا ہے عقل پرست اور جو نہ نام مانتے ہیں نہ صفات ان کو کیا کہتے ہیں جہمیہ وہ میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی کہ جامعہ کیوں کہتے ہیں اور ان کو معتضلہ کیوں کہا جاتا ہے تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات کا ماننا کچھ صفات کی غلط تعویل کرنا اس کا غلط معنی بیان کرنا جیسے عشاعرہ اور ماتردیہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور چوتھا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کے معنی کو اللہ کی طرف سونپ دینا یہ بھی تعطیل ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں غلط ہے یہ اللہ کی جو صفات ہیں جو نام ہیں ان کا معنی ہم جانتے ہیں سمیع معنی سننے والا علی معنی جاننے والا قدیر معنی قدرت رکھنے والا اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں اس کے معنی ہم نہیں جانتے یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا معنی مطلب ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے چہرہ ہے اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں اللہ کے لیے دو ہاتھیں ہیں اللہ کے لیے دو قدم ہیں اللہ ابراہین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے اللہ جانتا ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے یہ اس کا معنی ہم جانتے ہیں ہم کیفیت نہیں جانتے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن معنی ہم جانتے ہیں تو یہ چار طرح کی تعطیل ہوتی ہے اللہ کے اسم اور صفات میں جس کو میں نے تفصیل سے اور مثالوں سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا آج جو باقی مصطلحات ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے انہیں میں سے ایک اصطلاح کیا ہے تکیف کی ولا تکیف بغیر کسی تکیف یعنی بغیر ان صفات کی کیفیت بتائے بغیر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تکیف کے معنی کیا ہوتے ہیں کیفیت بیان کرنا ٹھیک ہے تکیف معنی کیا ہے کیفیت بیان کرنا کیا کیفیت اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ابراہین کی دو آنکھیں ہیں اب کوئی کہے کہ اللہ ابراہین کی دو آنکھیں اتنی لمبی ہیں اتنی چوڑی ہیں اتنی بڑی ہیں ابھری ہوئی ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے یہ کیفیت بیان کرنا کیا ہے جائز ہے حرام ہے یہ ٹھیک ہے ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے اللہ رب العامین کے دو ہاتھ ہیں اب کوئی بیان کرے کہ ہاتھ اتنا لمبا ہے اللہ کا اتنا چوڑا ہے اتنا موٹا ہے اتنا چھوٹا ہے نہ باللہ اللہ یہ حرام ہے کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے یہ کیونکہ اللہ رب العالمی نے کیفیت نہیں بیان کی نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بیان کیا نمبر تین صاحب کرام نے پوچھا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرہ تو کیسا ہے کسی صحابی نے سوال نہیں کیا لہذا کیفیت بیان کرنا کیا یہ حرام اور ناجائز ہے یہ ساری صفات اللہ کے شایان شان ہیں جیسے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسی اللہ رب العامین صفات میں یکتا ہے اس جیسی صفات کسی کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ صفات میں بھی یکتا ہے تو ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی نہ عزب اللہ مرزا یہ حرام ایسا بیان کرنا اور کسی نے دیکھا بھی نہیں اللہ رب العامن کو انسان اگر کسی کو دیکھے تو بیان کر سکتا نا کہ ان کے ہاتھ ایسے تھے ان کا پاؤں ایسا تھا ان کے چہرے کا رنگ یہ تھا اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے قیامت کے دن ضرور اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے لہذا اس کی کیفیت انسان کیسے بیان کر سکتا ہے جب نہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا نہ نبی نے بیان کیا نہ صحابہ نے پوچھا نہ کسی نے اللہ ابامین کو دیکھا تو اس کی کیفیت انسان کیسے بیان کر سکتا ہے اس لیے کیفیت بیان کرنا یہ حرام ہے یہ جو اہل بدعت ہیں اہل باطل ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کر کے عوام کو لوگوں کو اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں صحیح ایمان اور عقیدے سے دور رکھتے ہیں یعنی اگر آپ ان کو بیان کریں گے کہ اللہ کے دو ہے تو کہہ دیں گے کہ ہماری طریقے سے طریقہ اس کا کیفیت بیان کر دیں گے اور جب کیفیت بیان کریں گے تو عوام سنیں گے کہیں گے بھائی یہ تو ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمارا بھی ایمان نہیں اللہ رب العالمین کے صفات کی کیفیت پر یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے اس طریقے سے ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں اللہ کا چہرہ اللہ کے دو آنکھیں ہیں لیکن کیسے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا اللہ کے شایان شان ہیں ان صفات کی کیفیت بیان کرنا حرام ہے بیان کرنا جائز نہیں تو کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور بیان بھی نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو اس لیے کیفیت بیان کرنا کیا ہے یہ حرام اور ناجائز تو ایک اصطلاح کیا ہوگی تکیف کی ہو گئی اور اس کے بعد کیا مصنف فرمایا ولا تمسیل اور اللہ ابراہین کی صفات کی مخلوقات سے مثال دیے بغیر اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں تمثیل کے معنی کیا ہوتے ہیں مثال دینا تمثیل کے معنی کیا ہوتے ہیں مثال دینے کے ہوتے ہیں اور یعنی یہ کہنا کہ اللہ اور کی جو صفات ہیں ہو بہو مخلوق کی طرح ہیں کیسے ہیں جیسے مخلوقات کی صفات ہیں ایسے ہی اللہ البراہین کی بھی صفات ہیں یہ کہنا حرام اور کفر ہے یہ اللہ اور جیسی کوئی ذات نہیں ایسے اللہ ابراہین کی صفات جیسی کسی کے پاس صفات نہیں اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کیسی ہیں جیسے مخلوق کی صفات ہیں تو تمثیل کے معنی ہو بہو یعنی مکمل طور پر مطابقت رکھنا مکمل طور پر اسی جیسا ہونا اس کو تمثیل کہا جاتا ہے تو کیا ہے یہ ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے تمثیل انسان نہیں بیان کر سکتا ہے اور پھر جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے اندر بھی جو صفات ہیں سب کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ نہیں مختلف ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں آپ کے بھی ہاتھ ہیں کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں کسی کے ہاتھ بڑے ہیں یا اس طریقے سے اور دیگر مخلوقات ان کے بھی ہاتھ ہیں ان کے بھی ہاتھ ہیں لیکن کیا ان کے ہاتھ انسانوں جیسے ہاتھ ہیں ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں ایسے آپ دیکھ لیجیے چوٹی کے پاس بھی آنکھیں ہیں ہاتھی کے پاس بھی آنکھیں ہیں کیا سب کی آنکھیں ایک جیسی ہیں فرق ہے نا تو جب مخلوقات کے ذریعے فرق ہے تو اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں مخلوقات کی ہو بہو جیسی آنکھیں ہیں کہہ سکتا کوئی ایسا کہنا حرام ہے یہ تو اہل سنت اور جماعت سلب صالحین کے عقیدے جو منحج پر ہیں ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ابراہین کی صفات کی کوئی مثال نہیں بیان کی جائے گی مخلوقات سے اس کی کوئی تمثیل یا کوئی مثال نہیں دی جائے گی ایسا کرنا کیا ہے شریعت کے اندر حرام ہے یہاں کیا مثال دیتے ہیں جیسے کوئی یہ کہ اللہ ابرامین کی دونوں ہاتھ ہمارے جیسے ہیں اس کو تمثیل کہا جائے گا اللہ کی دونوں آنکھیں انسانوں جیسی ہیں یا ہماری جیسی ہیں اس کو کیا کہیں گے تمثیل یہ حرام ہے تمثیل اور تقریب میں کیا فرق ہے اس سے پہلے میں نے تقریب بیان کیا کیفیت اور اس میں مثال کیا دونوں فرق ہے کیفیت بیان کی جاتی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری جیسی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی کے ہاتھ اتنے لمبے اتنے چوڑے ہیں ٹھیک ہے یہ کیفیت بیان کرنا ہوگا اس میں اس میں کیا ہے ہو بہو مثال دینا کہ اللہ کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نا روز بلّہ مثال دونوں چیزیں حرام ہیں ٹھیک ہے تو جو سلب صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں صحابہ تعابین طب تعبین کے عقیدے اور منہج پر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ابامین کے نام کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی نہ صفات کی کیفیت بیان کی جائے گی اور نہ ہی اللہ کے نام و صفات کی مخلوقات سے یا کسی سے مثال بیان کی جائے گی ایسا کرنا حرام ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمت اللہ ایسا کرنے سے لحیح ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے وہ سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی اللہ رب العالمین نے مثال بیان کرنے کی نفی کر دی اور پھر کیا کیا اللہ رب العالمین نے صفات بھی ثابت کیے نام بھی ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفت پر دلالت کرتا ہے تو اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے اللہ رب العالمین نام بیان کیے دو لیکن اس سے پہلے کیا بیان کر دیا کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اللہ سننے والا اور دیکھنے والا لیکن تمہارے جیسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اللہ ارب الامین کی آنکھیں ہیں لیکن ہمارے اور آپ جیسی نہیں ہیں کسی جیسی نہیں ہیں اسی اللہ ارب الامین پہلے ہی اس کو بیان کر دیا کہ لہسا کم اسلحی سی نہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات پوری دنیا کے اندر ہے اور نہ ہی کائنات میں نہ ہی اللہ تعالیٰ کے صفات جیسی صفات کسی کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہ کیفیت بیان کرتے ہیں نہ ہی اس کی مخلوقات سے جو ہے مثال بیان کرتے ہیں یہ چار اصطلاحات مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کیا مزید اور دو اصطلاحات ہیں اگرچہ مصنف نے بیان کیا ہے لیکن وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں انہی میں سے تشبیح کیا ہے تشبیح تشبیح کے معنی ہوتے ہیں یعنی مشابہت کے یعنی ہو بہ مطابقت نہ ہو ہو بہو ایک جیسی نہ ہو بلکہ کیفیت کے اندر مشابہت ہو تو یہ بھی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوق کی صفات سے تشبیح دینا یہ حرام اور ناجائز ہے تمثیل کے اندر ہو بہو ہوتا ہے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہیں ہو بہو ہماری جیسی ہیں یہ ہو گیا تمثیل مشابہت کیا ہے ہماری آنکھوں سے ملتی جلتی ہیں یہ مشابہت ہو گیا یہ بھی حرام ہے کیا یہ بھی حرام ہے اللہ ابرامین کی صفات کی جو ہے کیفیت یا اس کی مشابہت نہیں بیان کی جائے گی غلط ہے ایسا کہنا تو تشبیح کے معنی کیا ہیں ہو بہ نہ ہو لیکن ہماری جیسی یعنی بہت ساری چیزوں میں کیفیات کے اندر مشابہت تو یہ بھی تشبیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو تشبیح اور تمثیل تقریباً ایک ہی معنی میں ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے اتنا فرق ہے کہ تمثیل کے معنی ہو بہو کہ اللہ کی صفات ہماری جیسی مینوان مکمل آئیں تشبی میں کیا کہیں گے نہیں مینوان مکمل تو نہیں ہو بہو البتہ کیفیت میں بہت ساری چیزوں میں مشابہت رکھتی ہیں ہماری آنکھ جیسی ہے نہیں یعنی کہ ہماری سیم آنکھ جیسی جیسے ہماری آنکھیں ٹھیک ویسی نہیں بلکہ ہماری آنکھوں جیسی مسابقت انہیں یعنی کچھ چیزوں میں مشابہت ہے تو اس کو تشبیح کہا جاتا ہے اور تشبیح دو طرح کی ہوتی ہے ایک تشبیح یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے تشبیح دینا مخلوق کو خالق سے یعنی جو بندے ہیں مخلوقات ہیں خالق اللہ تعالیٰ سے ان کی تشبیح دینا کیا یہ حرام ہے یہ کفر اور شرک ہے یہ جیسے یہودیوں نے عدر علیہ السلام کو اللہ کے جو ہے تشبیح دی کہ اللہ جیسے ہیں وہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے جیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو یہ کیا یہ تشبیح دے رہا ہے کہ مخلوق کو کیونکہ سب مخلوق ہیں حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے غلام انسانوں میں سے نبی اور رسول نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول تھے ان کو اللہ تعالیٰ سے مشابہت دینا تو گویا کہ مخلوق کو ہم نے کس سے دے دیا مشابہت اللہ تعالیٰ سے جیسے مشرقین تھے اپنے محبودان باطلا کو اللہ کے برابر کرتے تھے تشبیح دیتے تھے کیا یہ یہ حرام و ناجائز ہے یا جیسے مان لیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی بھی دنیا اور آخرت کا مالک ہے تو ہم نے نبی کو اللہ کے برابر کر دی اللہ تعالیٰ سے مشابہت دے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے یا اس طریقے سے کہیں کہ امام ہر چیز جانتا ہے دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں تمام چیزوں کا علم ہے اماموں کو پیر کو فقیر کو ولیوں کو تمام چیزوں کا علم ہے عبد القادری جیلانی تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں جیسے روافظ ہیں روافظ کا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ کہ ان کے امام کیا ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں کان ما یکون کو تمام غیب غیبیات کا علم رکھتے ہیں انہوں نے اپنے جو ائمہ ہیں ان کو اللہ رب العامین کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا اس کو تشویح کہا جائے یہ کیا یہ کفر اور شرک یہ حرام اور ناجائز ہے یا اس طریقے سے یہ کہیں کہ ہمارا جو یعنی اولیوں کے بارے میں انسان عقیدہ رکھے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں ہمارے اولیاء جیسے بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں جن کو پکارتے ہیں جن کا سجدہ کرتے ہیں اولیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ چار ہیں چار اقتاب ہیں جس سے دنیا قائم ہے دنیا کو ہی لوگ چلاتے ہیں تو انہوں نے گویا کی اپنے پیروں اور ولیوں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا اللہ رب العامین کی صفات کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا تو یہ کفر اور شرک ہی ہے انبیاء کرام کی بے اسی لیے ہوئی تھی کتابیں اللہ نے اسی نازل لازل کی رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھیجا اسی کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے اور بھی ان کے آنے کے مقاصد تھے تو ایک تشبیح کیا ہو گئی مخلوق کو بندوں کو اللہ تعالی سے کے برابر کرنا اس کو بھی وہ تشبیح کہا جاتا ہے دوسری تشبیح کیا ہے کہ اللہ رب العامین کو مخلوق سے تشبیح دینا خالق کو مخلوق سے تشبیح دینا جیسے اسما اور صفات کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں تو ہماری جیسی ہیں یہ ہماری آنکھوں سے ملتی جلتی ہیں یہ بندوں سے ہم نے اللہ کی صفات کو لا کر کے ملا دیا تشبیح دے دی یہ اسما اور صفات کے اندر چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اترتا ہے نزول فرماتا ہے جیسے انسان نزول فرما کرتا ہے اس طریقے سے ہے یا ہمارے اترنے کی طریقے سے چلنے کی طریقے سے ہے تو یہ تشبیح ہو گئی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے ایک بادشاہ تخت پر مستوی ہوتا ہے اس طریقے سے دینا تو یہ تشبیح اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوق سے تشبیح دینا اس کو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے ٹھیک ہے تو جو اہل سنت اور جماعت اہل سنت اور جماعت سماعت ہمارے ملک کے لوگ نہیں ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے وہ ہمارے ہاں جو اہل سنت اور جماعت لکھتے ہیں وہ مکمل قبر پرست وہ جی ہاں بداتی لوگ ہیں وہ نہیں براد ہیں اہل سنت اور جماعت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت پر چلنے والے خلفہ راضی کی سنت پر چلنے والے وہ براد اور سنت پر اجتماع اور اکٹھا ہونے والے وہ براد بدعت اور خرافات سے دور رہنے والے وہ ہمارے ملک کے اہل سنت الجماعت نہیں مراد ہیں جو زبردستی اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں قبروں پر قوالی قبروں کا عرس قبروں پر جو ہے مزاروں پر چڑھاوے چڑھانا اور اس طریقے سے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نقش بندی چشتی سہروردی اور قادری یہ جو صوفیت اور تصوف کے سلسلے ہیں ان پر بیت رہنا اور ان کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرنا وہ لوگ مراد نہیں ہیں اور اس کتاب کے اندر جہاں بھی اہل سنت اور جماعت کہا گیا ہے اس سے مراد صحابہ تابعین طب تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے سنتوں پر عمل کرنے والے توحید خالص والے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے وہ لوگ مراد ہیں یہ سب نہیں مراد ہے جو ناچ گانا کرنے والے دھمال مچانے والے اور اس طریقے سے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہمارے دل میں بھی ہے ہر جگہ موجود ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اہل سنت اور جماعت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے ہم جب کہیں اہل سنت اور جماعت تو وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو صحابہ تابعین طب تابعین صلب صالحین کے نقش قدم پر چلتے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو فرق ناجیہ طائف منصورہ جہنم سے نجات پانے والی اور جنت میں جانے والی جماعت ہے وہ جماعت مراد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو تصویر کہا جاتا ہے اللہ کو مخلوق سے تشبیح دینا یا مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے تشبیح دے دینا دونوں چیزیں حرام و ناجاز ہیں اہل سنت الجماعت کہ لوگ یہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک لفظ تشبیح بھی ہو گیا تشبیح اور تفصیل میں میں نے بتایا کہ دونوں کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور تشبیح میں بتا دوں کیفیت کے اندر تشبیح دینا یہ حرام ہے ناموں کے اندر مشابہت ہے نام کے اندر مشابہت ہے لیکن کیفیت کے اندر کوئی مشابہت نہیں ہم ناموں کے اندر مشابہت مانتے ہیں کیفیت کے اندر مشابہت نہیں مانتے یہ بات یاد رکھیے گا جیسے اللہ ابراہین کی وجہ ہے ہمارے بھی وجہ ہے یہ نام کے اندر صرف مشابہت ہے کیفیت کے اندر مشابہت نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اللہ کے دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں یہ صرف نام کے اندر ہے البتہ مشابہت اور کیفیت میں نہیں کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا جیسے جنت کے اندر جو پھل ہوں گے ان سارے پھلوں کے نام وہی ہوں گے جو دنیا میں پھلوں کے نام ہیں تو صرف نام کی مشابہت ہے کیفیت کے اندر نہیں ہے یہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ دنیا میں جو بھی پھل ہے وہی سارا پھل جنت کے اندر بھی ہوگا نام بھی وہی ہوں گے سیب نام ہوگا ارنج نام ہوگا اور جو ہے کیلا نام ہوگا وہی سارے نام ہوں گے ہے کہ نہیں ہے شراب بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی آخرت جنت میں ملے گی شرابن تو ہو پاک شراب ملے گی تو اسے بھی شراب کہیں گے دنیا میں بھی شراب کہا جاتا ہے صرف نام کی مشابہت ہے لیکن کیفیت معنی فرق ہے دونوں کے اندر تو جب یہ ساری چیزیں جو مخلوقات ہیں اللہ نے پیدا کیا پھلوں کو آخرت کے اندر جنت میں پھل ملیں گے سب اللہ نے پیدا کیا ان کو تب جب یہ صرف نام کے اندر مشابہت ہیں کیفیت کے اندر الگ الگ ہیں تو اللہ ابامن کی ذات تو سب سے سا کمی سلیش ہے لہذا نام کی صرف مشابہت ہے بس کیفیت اور معنی کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے دنیا میں جو ہم سیب کھاتے ہیں جنت میں جو سیب ملے گا اس کا پھل کتنا ہوگا ہم بتا بھی نہیں سکتے اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی انسان کے دل میں گزرے گا بھی نہیں کہ دنیا جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی وہ کس قدر عظیم ہوں گی کتنی ذائقے دار ہوں گی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اتنی زیادہ حالانکہ وہ سب مخلوقات ہیں تو جب مخلوقات کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے نہیں بتا سکتے تو اللہ کے بارے میں کیا بتا سکتے کہ اللہ کے نام اللہ کی صفات ہماری جیسی ہیں بندوں جیسی ہیں فلاں جیسی عزب اللہ سوچیے آپ یہ کتنی بڑی جہالت کا کام کرتے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تصویر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں یہ سب جہالت کی بنا پر لا علمی کی بنا پر ساری چیزیں ہوتی ہیں جی ہاں عما قدر اللہ حق قدر لوگوں نے اللہ رب الم کی عظمت کو نہیں جانا جتنی اللہ کی قدر کرنی چاہیے اتنی قدر لوگوں نے اللہ رب المن کی نہیں کی اس ناموں کی صفات کی تشبیح اور مثال اور پھر اس کا انکار کر دینا یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوئی ہیں ان کے پاس علم کی کمی جہالت کتاب اللہ اور سنت رسول کی لا علمی صلب صالحین کے عقیدے اور منحص کی علمی اسی لیے ساری چیزیں ان لوگوں نے کی ورنہ کتنی واضح سی مثال ہیں آپ جنت کے اندر بھی سارے پھل ملیں گے دنیا کے اندر بھی سارے پھل ہیں جب یہ دنیا کے پھل اس پھل جیسے نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر اتفاوت اور فرق ہے تو اللہ تعالیٰ تو نہیں سکے مسئلہ ہے اللہ رب العالمین ہے سب کا خالق اور مالک ہے تو اس طریقے سے یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے صلب صالین کے عقید اور منہج کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ ساری گمراہیاں ان کے اندر آئیں ٹھیک ہے تو ایک مثال ایک لفظ کیا ہو گیا تشبیح کا پانچواں لفظ کیا ہے چھٹا لفظ تعویل تعویل دو طرح کی ہوتی ہے ایک تعویل جائز تعویل کے معنی کیا ہیں تعویل معنی تفسیر اور معنی اور بیان کرنا اس کو تعویل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تعویل کا دو دو قسم ہے ایک جائز تعویل صحیح تعویل صحیح معنی اس کا صحیح تفسیر جیسے مان لیجئے اللہ رب نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر للذین لذین احسن الحسن و زیادہ جن لوگوں نے احسان کیا اچھے عمل کیا ان کے لیے الحسنہ ہے اور زیادہ بھی ہے ان کے لیے الحسنہ سے یہاں کیا مراد ہے جنت مراد ہے عبداللہ بن عباس ماتے ہیں الحسنہ کا معنی کیا جنت ہے ٹھیک ہے الحسنہ کی یہاں تعویل کی گئی الحسنہ کا یہاں معنی بیان کیا گیا یہ معنی غلط ہے یا صحیح ہے یہ یہ معنی صحیح ہے کیونکہ یہی معنی نبی نے بیان کیا صحابہ نے بیان کیا کہ حسنہ کے معنی جنت حسنہ معنی اچھی چیز بہتر چیز جنت سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو جو لوگ احسان کریں گے حسن کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ احسان ایسے لوگوں کے لیے الحسن یعنی جنت ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں اور کچھ انعام دے گا یہاں زیادہ سے کہ مراد کیا ہے صلب صالحین صحابہ بتاتے ہیں کہ زیادہ مراد کیا ہے اللہ کا دیدار ماشاء اللہ اللہ کا دیدار کریں گے یہاں زیادہ کا معنی اور اس کی تعویل تفسیر بیان کی گئی تو یہ تفسیر غلط ہے کہ صحیح ہے یہ تفسیر صحیح ہے یہ تفسیر کیا ہے صحیح ہے کیوں اس لیے کہ یہی تفسیر ہمارے نبی نے بیان کیا یہی تفسیر صحابہ نے بیان کیا لہذا یہاں پر جو تفسیر ہے یہ صحیح تفسیر ہے تو ایک تعویل ہوتی ہے جو صحیح تعویل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے صحیح تعویل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو کیا نام ہے آیت الکرسی ہے آیت الکرسی کو کیوں کہتے ہیں آیت الکرسی کیونکہ اس میں کرسی کا فکر ہے وسیع کرسی یہ سماوات والا اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئی ہے ٹھیک ہے کرسی سے کیا مراد ہے یہاں پر جی ہاں اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ نوٹ کر لیجیے ساری بات ہے اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے سلب یہی معنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کرسی عرش تو سب سے بڑی مخلوق ہے کرسی کے بعد عرش ہے ٹھیک ہے عرش پر اللہ رن جلوا فروغ یہ عرش آخری مخلوق ہے جی ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد مخلوق کا کوئی وجود نہیں ہے عرش سب سے بڑی مخلوق عرش ہے آسمان زمین کرسی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اس عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہے ٹھیک ہے تو کرسی کے معنی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہم نے کرسی کے معنی بیان کیے اس کی تعویل اور تفسیر بیان کی یہ تفسیر غلط ہے کہ صحیح ہے صحیح ہے کیوں صحیح ہے اس لیے کہ نبی سے صحابہ سے ہی ثابت ہے سلب سالین سے ہی ثابت ہے لہٰذا یہ تفسیر کیا ہے صحیح ہے تو ایسی تعویل کو تعویل صحیح کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تعویل کیا جائے گا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ کتاب لکھی تفسیر تفسیر ابن جریر سب سے پرانی تفسیروں میں سے ہی تفسیر معصور میں سے ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ وہ جب تفسیر بیان کرتے تو کیا کہتے ہیں تعویل الحاظ آیا اس آیت کی تعویل اس آیت کی تفسیر اس آیت کا معنی جو صحابہ نے بیان کیا ہر آیت کے شروع بیان کرتے تعویل آیا پھر صلب صالحین سے حدیثوں سے صحابہ سے اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابہ نے بیان کیا اس کی تعویل اس کا معنی یہ بیان کیا تو لفظ تعویل مذمت ہی کے نہیں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے اگر اس کی تعویل صحیح ہے معنی صحیح ہے تو تعویل کیا جائے گا اس کا معنی بیان کیا جائے گا خوابوں کی تعبیر کو تعویل کہا جاتا ہے خواب کی جو تعبیر بیان کرتے ہیں اس کو تعویر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تعویر یعنی آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے آپ کے خواب کا معنی اور مطلب یہ اور تفصیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ کیمایہ علم و تعویل جو مشتبہات ہیں کچھ چیزیں ہیں ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے تو تعویل کا معنی کیا ہے ایک تعویل صحیح معنی صحیح تفسیر بیان کرنا یہ تعویل ہے اور ایک تعویل کیا ہے اس کا غلط معنی بیان کرنا یہ مذمت اس کی کی گئی ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن جو اہل بدعت ہیں اہل باطل ہیں وہ یہی کرتے ہیں آیت کا غلط معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے جیسے اسما و صفات کی بحث چل رہی ہے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اب اللہ رب العامین کے جیسے مان لیجیے ہم کیا کہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھیں ہیں تو ہاتھوں کا کیا معنی بیان کرتے ہیں قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہیں کہ معنی صحیح ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی تو صفت قدرت کہی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہے کہ نہیں کتنے آئے ہیں قدرت کے تعلق سے کہ اللہ ربامین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو قدرت ہی ہے اور پھر یہ دین مانے دو ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو قدرت ہے نوز باللہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر تمام قدرتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمارے پاس جو بھی قدرت ہے کسی بھی چیز کی کسی کو پکڑنے کی بولنے کی طاقت اور قدرت چلنے کی طاقت اور قدرت یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اللہ کی دی ساری طاقتیں اور قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے تو اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کا معنی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ غلط تعویل ہوگی کیا ہوگی یہ یہ غلط تعویل یہ تعویل جائز نہیں ہے جو اہل بدعت ہیں وہ اسی کرتے ہیں یا اس طریقے سے اللہ اربامی نے کیا فرمایا پرانے کریم کے اندر الا رب بہانا ادورا وجوہ ہوں دن نہ ادورا الا اب زیرا قیامت کے دن بہت سارے چہرے کیا ہوں گے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے ناظرہ مانے نظر نظر معلوم کی نہیں معلوم ہے بھائی نظر بد تو بہت معروف ہے نظر بد بری نظر لگ گئی ان کو ہے کہ نہیں ہے تو نظر آنکھ کو کہتے نظر مانے دیکھنا الا ربیہ ناظرہ نظر سے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی شفاعت کی تعویر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن دیکھنے کا دیدار کرنے کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا معنی کیا بیان کرتے جانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طرف دیکھنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کا دیدار کرنے والے ہوں گے بہت سارے چہرے وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کا معنی جانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے یہ بیان کر دیتے ہیں ناظرہ مانے انتظار کرنے والے کیوں ایسا کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا انکار کرتے ہیں اس لیے یہاں معنی غلط بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے دیکھ رہے ہوں کب نعمت اللہ تعالیٰ کی ملے گی تو یہ غلط معنی بیان کرنا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے تو تعویل ہم سے مطلوب ہے کہ ہم آیت کی تعویل بیان کریں لیکن کون سی تعویل صحیح تعویل صحیح معنی اور صحیح مطلب یہ ہونا چاہیے غلط معنی اور غلط مطلب بیان کرنا یہ حرام ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں غلط تعویل کرتے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی تعویل نہیں کی جائے گی صفات کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا غلط معنی نہیں بیان کیا جائے گا البتہ اس آیت اس صفت کا جو صحیح معنی ہے جو صحیح مطلب اسے ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ید کا معنی ہاتھ ید کا معنی قدرت سے نہیں کریں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے چہرہ نہیں مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیا اللہ کی رضا مندی تو ہم رضا مندی تو اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ راضی بھی ہوتا ہے اللہ غصہ بھی ہوتا ہے آئے گی ساری صفات لیکن وجہ کیا عربی زبان میں رضا مندی کے معنی میں ہوتا ہے نہیں وجہ کے معنی آپ پوچھیے کسی سے کی کیا عربی سے وجہ کی کیا معنی ہے وہ کہے گا وجہ کے معنی چہرہ لیکن اللہ کے چہرہ لیکن اس کی نہ مثال دی جائے گی نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی نہ تشبیح دی جائے گی اور نہ ہی اس کا انکار کیا جائے گا نہ اس کا غلط معنی بیان کیا جائے گا ہم اس کا صحیح معنی بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کا چہرہ لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم اور یہ قاعدہ یاد رکھیے ہمیشہ امام ماہر رحمۃ اللہ جو مشہور ہے ان کے امام تھے استاد ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بات بیان کی ہے اور صحابیہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المن ان سے بھی یہ نقل کیا جاتا ہے کیا بیان کیا تھا امام مالک نے الاستوا معلوم ولقیف و بہ واجب سوالا چار چیزیں الاستوا معلوم استوا معلوم ہے اس کا مطلب جانتے ہیں ہم اللہ اس پر مستوی ہوا و مجہول کیفیت نہیں معلوم ولی ایمان بھی واجب اس پر ایمان واجب ہے وہ سوال الحبیدہ اس سے سوال اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت تھا کیونکہ صحابہ نے کیفیت نہیں پوچھا اگر کیفیت جاننا ضروری ہوتا تو اللہ بیان کر دیتا کیفیت لیکن اللہ نے کیفیت نہیں بیان کیا ٹھیک ہے ایسی ہر صفت کے بارے میں کہیں گے اب جیسے مان لیجیے کہ اللہ ہر براہمن کے لیے وہ چہرہ ہے تو کیا کہیں گے الشتبا معلوم کیا کہیں گے یہاں پر الوج ہو معلوم وجہ معلوم ہے ولقیف مجہور کیفیت مجہور کیفیت نہیں جانتے ایمان بھی واجب اس صفت پر ایمان واجب ہے وہ سوال انہ بھی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدا اب آئیے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اللہ کی دو آنکھیں ہیں ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے بارے میں کہ العین معلوم اللہ تعالیٰ کی دونوں جو آنکھیں ہیں معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ولقیف مجہول لیکن کیفیت مجہول ہے میں نہیں کیفیت معلوم کیفیت ہمیں نہیں معلوم ولی ایمان بھی ہی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے وہ سوال و انحبیدہ اس کے بارے میں سوال کرنا امیدہ ایسی تمام صفات کے بارے میں آپ رکھ دیجئے تمام صفات کے بارے میں اللہ ابامین نزول فرماتا ہے نزول و معلوم نزول کا معنی معلوم ہے اترنے کے معنی میں لیکن الکیف مجہول مجہور کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے ایمان بھی واجب اس پر ایمان لانا واجب وہ سوال ہو بدا اس کے بارے میں سوال کرنا بدا ایسی ہر صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اللہ غصہ کرتا ہے الغضب معلوم غزب معلوم ہے کیا مطلب ہے غزب کا کیفیت لیکن مجہور ہے لیکن ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی تھا ہے اور مثال دو کی بات سمجھ میں آ گئی اب کافی ہے نا اتنا ہاں تمام صفات کے بارے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے جو جی امام جم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان واجب والسوال یہ ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو ہم نے کتنے صلاحات پڑھی چھ سب سے پہلے کیا پڑھا تھا تحریف نمبر دو تعطیل نمبر تین تکیف کیفیت بیان کرنا نمبر چار تمثیل مثال دینا ٹھیک ہے تمثیل نمبر پانچ تشبیح اور میں نے فرق بتایا تمثیل اور تشبیح تقریباً ایک ہی معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تمثیل ہو بہ مکمل منوان اور تشبیح مطلب مکمل تو نہیں لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر مشابہت جی ہمارے جیسے نہیں یعنی کہ یعنی مکمل ہو بہو تو یہ تھوڑا سا فرق ہے تشریح ہو گیا پانچ اور نمبر چھ تعویل اور ہم نے بتایا کہ تعویل دو طرح کی ہے ایک تعویل جائز جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہے کیونکہ ہمیں کتاب اللہ سنت رسول کہیں سمجھنا ہے جیسے ہم نبی نے شرح کیا نبی نے بتایا صحابہ نے بتایا اس طریقے سمجھنا ہم کو ہے کہ نہیں ہے اور دوسرا کیا ہے غلط تعویل غلط تعویل ہوئی ہے جو تحریف معنی معنوی تعریف کے معنی میں مانوی تعریف میں نے کیا بتایا تھا معنی بدل دینا ایسی غلط تعویل کیا ہے معنی بدل دینا صحیح معنی نہیں غلط معنی بیان کرنا صحیح معنی گول کر جانا صحیح معنی نہ بیان کرنا ہم نے اس سے پہلے مثال دی تھی یاد ہے کہ نہیں کسی کو یاد ہے کون سی مثال دی تھی ہاں؟ نہیں یعنی صفات سے ہر ہاں صفات کی مثال بھی دیا تھا جیسے یہ دین کا معنی کوئی کہ اللہ کی قدرت نعوذ باللہ تو یہ کیا ہوا غلط معنی غلط یہ تحریف ہے یہ یہ تحریف مانے تعریف معنی وہ مانتے کہ اللہ کی ہے لیکن معنی غلط بیان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو تحریف کرنا اس کے معنی قدرت بیان کرنا کے معنی قدرت کے ہیں تو یہ غلط معنی بیان ہو گیا نا میں نے مثال دی تھی میلاد النبی سے ہے کہ نہیں ہے کہ کیا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے نا تو اس نے کیا ترجمہ کیا ہر ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے یہ ترجمہ کیا آپ کے حیدرآبادی کا کوئی ہے پتہ نہیں کیا نام اس کا ہمارے پاس ہے اس کا وہ جی کہ ہر پیر کو میلاد مانوی مناتے تھے اور ہنستے بلال کو کیا حکم دیا پیر کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تم نے کہا بھائی ہر پیر کو منا تو ہر پیر کو تم بھی منا کیوں نہیں مناتے ہر پیر کو سال میں ایک بار کیوں مناتے ہو ہر پیر کو مناؤ نا جوان ابھی ہر پیر کو مناتے تھے اپنی میلاد تو ہر پیر کو تم بھی مناؤ مہینے میں چار پانچ مرتبہ منانا پڑے گا تو لوگ سال میں ایک مرتبہ مناتے ہیں تو یہ معنی غلط بیان کرنا اسی کو تعویل غیر تعویل مضموم یعنی ایسی تعویل جس کی مذمت کی گئی جو حرام ہے جائز نہیں ہے اسی کو کہا جاتا ہے تو یہ چند اصلاحات ان اصلاحات کو یاد رکھیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں عقیدے کا علم سیکھنے کی توفیق رائے فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں برے عائد سے بچائے جی ہاں یہ سب برے عقیدے میرے بھائی سب غلط عقیدے ہیں اللہ العالمین کے تعلق سے رکھنا آدمی کتنا ہی اخلاق مند ہو کتنا ہی سب کچھ ہو اگر اللہ کے بارے برے عقیدے اس کے ہوں گے تو اس کو نجات نہیں ملے گی لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا اسی وقت فائدہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے اللہ کے تمام صفات پر اور اسما پر ایمان رکھنا اللہ کی خالی سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کی صفات کی کسی سے مثال نہ دینا تصویر نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے اگر ہمارے اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ برے ہوں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہوگا کوئی فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے سب سے زیادہ اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائیے بندوں سے زیادہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر بندوں نے کچھ پیسے دے دیے شادی بیاہ میں مدد کر دیا کھانے پینے میں مدد کر دیا گھر میں مدد کر دیا کام بنانے میں مدد کر دیا آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور اللہ ہر برامین جس نے آپ کو پیدا کیا دنیا کی ہر نعمت تمہیں دی اس کے ساتھ تمہارا کوئی اچھا اخلاق نہیں اچھا اخلاق یہ عقیدہ ہے جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق اپنائیے برے عقیدے سے توبہ کیجیے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حسن اخلاق ہوگا اسی لیے قیامت کے دن ترازو میں سب سے بڑی نیکی حسن اخلاق ہوگی اور حسن اخلاق اللہ البامن کے ساتھ توحید اور ایمان یہی سب سے بڑی ہے اس سے بڑی کوئی نیکی اور نہیں ہے تو عقیدہ سیکھیے جو کچھ سیکھیں حکمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بتائیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں عقیدے کا علم سیکھنے کی توفیق یامن جزاک اللہ خیر صاحب محمد والا علیہ وسلم